حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اسلام کی حالت میں ملے تو اسے پانچ نمازوں کی پابندی اس جگہ کرنی چاہیے جہاں ان کی اذان کہی جائے یعنی مسجد میں باجماعت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے جاری فرمائے تحقیق یہ پانچوں نمازیں یعنی باجماعت جماعت میں پڑھنا بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں مسجد بنا رکھی ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح اگر تم گھروں میں فرض نماز پڑھتے رہے اور مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا تو تم اپنے نبی کا معروف طریقہ چھوڑ بیٹھو گے اور اگر تم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم کمراہ ہو جاؤ گے جو بھی مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے پھر وہ نماز کے لیے چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی بنا پر ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی غلطی معاف فرما دیتا ہے مجھے بخوبی یاد ہے کہ ہم اس وجہ سے قریب قریب قدم رکھا کرتے تھے اور واللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے دور اقدس میں نماز سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ منافق جس کا نفاق ہر ایک کو معلوم تھا اللہ کی قسم میں نے اس دور مبارک میں دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے چلا کر مسجد میں لایا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو پچاس